سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ ایک طویل حدیث ہے سیدنا ابی بن کاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ پوری حدیث اسرا میں آئے گی اس مقام پر یہ حصہ جو آگے آ رہا ہے مطلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کیں پس میں یہ چیزیں لے کر لوٹ پڑا جب میں موسا علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا تیرے رب نے تیری امت پر کیا کچھ فرض کیا ہے میں نے کہا جی ان پر پچاس نمازیں فرض کی ہیں یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے بات کرو تیری امت اس عمل کی طاقت نہیں رکھے گی بس میں نے اپنے رب سے بات کی تو اللہ نے آدھی نمازیں معاف کر دیں پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور ان کو بتایا لیکن انہوں نے پھر کہا اپنے رب سے پھر بات کرو کیونکہ تمہاری امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی بس میں نے اپنے رب سے پھر بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پانچ ہیں اور یہ پچاس ہیں میرے ہاں قول تبدیل نہیں کیا جاتا حدیث نمبر ایک ہزار پانچ مسند احمد